الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على أقدام من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزيدوا بعدي تمسكتم بهما کتاب اللہ حسن اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواه احمد رحمہ اللہ تعالی فی بھائی اور دوستوں اس وقت امت کے حالات صرف ہندوستان کے اعتبار سے نہیں بلکہ عالمی سطح پر پریشانیوں سے مسائل کا ایک پہاڑ چلتا ہوا ہے چاروں طرف سے ظلم بربریت برائے جنت نئے قوانین بنتے جا رہے ہیں خود ہمارے ملک بھی اس وقت جن حالات سے دو چار ہیں اور چاروں طرف سے سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو تمام کے تمام پر صبح اٹھتے ہی انسان پریشانیوں کی خبروں کو دیکھتا ہے اور سوائے غم اور سدنے کے اور کچھ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ احتجاج احتجاج احتجاج یہ اسباب ہیں اسباب اپنی جگہ اختیار کرنے ہیں لیکن اسباب بھی ایسے اختیار کریں گے کہ جس میں مصدق الاسباب پر اعتماد ہو اگر صرف اسباب پر نظر رہی کہ میرا احتجاج ان کو ہلا دے گا اور میرے جن سے جلوس ان کو ہلا دیں گے اور میری تقریریں ہلا دیں گی تو یہ خیال و محال کو جلو اس لیے کہ مخلوق محدود ہیں طاقت بھی محدود ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ مولا قریب کا حکم نہ ہو اس لیے میرے آپ کے احتجاج میں یہ ضرور کرنا ہے اسباب سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہمیں ان ایوانوں تک ہمیں ان حکومتوں تک ہمیں ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ آپ کے ظالمانہ بربریت کا جو قانون جو بنانے جا رہے ہو بلکہ تم نے بنا لیا ہے ہم کتان اس قانون کو قبول نہیں کریں گے نہیں کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس قانون کو قبول کریں اس لیے کہ ہمیشہ مالک کو پوچھنے کا حق ہوتا ہے تم مالک نہیں ہو بول سکے تم بھی ہماری طرح رعایا ہو اتنا ہوا کہ چند موتوں کی بنیاد پر تم اس عمارت پہ جا کر تو بیٹھے ہو بس اتنا ہی ہے باقی تم مالک نہیں ہو مالک کو پوچھنے کا حق ہوا کرتا ہے مملوک کو ہم آپ کے مملوک نہیں آپ ہمارے مالک نہیں ہیں اس لیے کتان یہ تو ہو نہیں سکتا تو بہرحال ہمیں اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے لیکن اسباب کے ساتھ جس کی شدید ضرورت ہے جس کی اہم ترین ضرورت ہے وہ ہے ضرورت اپنے رب کو راضی کرنا اپنے مولا کو راضی کرنا وہ مسلم الاسباب ہے وہ القلوب ہے وہ مصرف القلوب ہے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے وہ منتوں میں دل کو پھیر دے گا اس لیے کہ جب کوئی کچرا اور کوئی ذرہ اور کوئی پتا اللہ کی لاجت کے بغیر نہیں گرتا تو ان ایمانوں میں بیٹھ کر بننے والا قانون اللہ کے علم کے بغیر نہیں بن سکتا اور اربوں خربوں سال پہلے جب آپ نے قلم کو پیدا کیا تھا اور اس موقع پر قلم کو یہ تھا کہ اس کو اس لکھنے میں یہ حالات بھی تھے جو موجودہ دور کے حالات رہے ہیں اس لیے ہم تمام کو سب سے بڑی چیز اس وقت جس سے ضرورت ہے وہ رجوع علام کی مجھے اسی پر دو چار باتیں کرنا ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور رجوع اللہ میں سر فہرست مسئلہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک میری آپ کی زندگیوں میں نہیں آئے گی وہاں تک اللہ کی رضا ہم کو نہیں مل سکتی آپ نے اپنی محبت کو اللہ کے نبی کی اتباع میں چھپایا ہے ارشاد فرمایا ان گن تحق اخبار اللہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجیے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اتباع کرو اللہ کہتا ہے میں اپنی محبت بھی عطا کروں گا اور میں اپنی مفید بھی عطا کروں گا یہ دل کو مسلمان بھی ہے اور یہ دل نقل دونوں کا بھی ہے وہ محبت بھی دے گا اور وہ مغفرت بھی دے گا اس لیے ہمیں پہلا کام نبی علیہ السلام کو سلام کی اتباع کی ضرورت ہے کے واقعے کو یاد کرو پچاس صحابہ کو پہاڑ پر خرید کیا اور یہ اشار فرمایا کہ کامیابی ہو یا ناکامی ہو شکست ہو یا کامیابی ہو اپنی جگہ کو تم نہ چھوڑنا جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی میدان ہاتھ میں آیا تو صحابہ تو اتحادی غلطی ہو گئی سمجھ بیٹھے کہ کامیابی ہو گئی نیچے اتر آئے خالد جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لشکر کو پیچھے سے لے کر کے آگے مسلمان بیچ میں آ گئے سدھے صحابے رام شہید ہو گئے سدھے زخمی ہو گئے حضرت خود زخمی ہو گئے آپ کو کی خوشی آپ کو خون نکل آیا آپ کو کھجور کی پتی جلا کر کے لگانا پڑا آپ کو شدید صدمہ ہوا آپ کا دانت مبارک شہید ہوا یہ سب کے سب کو قرآن دو لفظوں میں بیان کرتا ہے غمم بے غم لے کر ہی جاتا غمم بے غم مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بات بدلیت کا ہے بدلیت کا مطلب یہ ہے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا اس لیے میں نے تمہیں غم پہنچا کیوں میرے نبی کی بات کو تم نے نہیں مانا کیوں اوپر سے نیچے اتر آئے تم نے میرے نبی کو سدما پہنچایا غم پہنچایا جس کے نتیجے میں تمہیں یہ سدما اور یہ غموم پہنچے جب نبی کی موجودگی میں نبی کے غموم کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس وقت ہر وہ امت اس نبی کو قبر میں چین سے سونے نہیں دے رہی ہے اور اطمینان سونے نہیں دے رہی ہے تو پھر اللہ کی اس وقت کے گموں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے آج امت نے عبادت کو رسومات میں تبدیل کر دیا نکاح دیکھو تو رسم بن گیا عبادت دیکھو تو رسم بن گئی نماز کا وقت ہے اور حال یہ ہے کہ میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے حال یہ ہے کہ جمع کا وقت ہے خطبہ ہو رہا ہے اور باہر بہتا ہوا باتیں کر رہا ہے جب اتنا اجتماع بیان کیا نبی یہ نے کہ اگر خطبہ چل رہا تھا اور کوئی آدمی بات کر رہا تھا اور آپ نے صرف کتنا کہہ دیا اس کو چپ ہو جا آپ نے اچھا کام کیا نہیں یعنی منکر کیا لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے موقع پر فرماتے ہیں فقط لگا تم نے بیکار کام کیا تم نے اگر کام کیا تو کے اہتمام کو بتایا گیا کہ یہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت کوئی باتیں کرتا ہو تو کرنے دو تم خاموش رہو ورنہ تمہارے جمعہ کا سوال تمہارے خطبے کا سوال چلا جائے گا لیکن ہمارا جوان ہے کہ وہ باتیں کر رہا ہے وہ کی مذاق کر رہا ہے عبادتوں کو رسومات میں تبدیل کر دیا نکاح کو رسومات میں تبدیل کر دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نکاح مہنگا ہو گیا تو زنا سستا ہو گیا آپ دیکھ لیں جب نکاح مہنگا ہوتا ہے تو دن سستا ہوتا ہے ہماری بچیاں دو سو پانچ سو روپے میں اپنی ذات فروخت کر رہی ہے اور اپنی ذات کو بیچ رہی ہے اگر ہم نکاح کو سستا کریں گے ہمارے صاحب کو کے پاس بہت زیادہ محل کو بھی اگر پسند نہیں کرواتے تھے اگر کوئی کہتا تھا بیس ہزار روپے میں حضرت کہتے تھے کم کرو دس ہزار روپے رکھو تمہاری طاقت ہے بیس ہزار دینے کی غریب کی طاقت کہاں ہے وہ کل کو اس کی محنت نہیں دے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو پائے گا ہم اپنے بڑے مہنگے نکاح کر کے غریب بچیوں کے نکاح کی رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے تو جب سے نکاح مہنگا ہو گیا ادھر زنا جو ہے وہ بہت سستا ہو گیا ہے اللہ کرے کہ امت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے اللہ کے حبیب کی اتباع پر آ جائے اگر یہ امت اتباع پر آ گئی تو یقیناً اللہ کی طرف سے آج بھی کا نشان ہو وہ نصرت وہ مدد وہ تعاون ضرور کرے گا جو اللہ تعالیٰ پہلے کر چکا ہے باقی حالات کوئی نئے نہیں ہیں جس سے پہلے بھی ایمرجنسی کے حالات آئے ہیں جس سے پہلے نسبندی کے حالات آئے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں پتا ہوگا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہندوستان میں چلا تھا اور پکڑ پکڑ کے نسبندی کی گئی تھی ایمرجنسی کے مسائل بھی آئے ہیں اس سے پہلے انگریز کے دور میں بھی بدترین حالات آئے ہیں اور بھی طرح طرح کے حالات آئے ہیں نوٹ بندی کے حالات اس سے پہلے بھی آئے ہوئے ہیں یہ حالات کوئی نئے نہیں لیکن ان تمام حالات میں حضرات علماء نے حضرات اصابین نے امت کو سنبھالا اور امت کو متوجہ کیا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اگر اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو تعالیٰ کی عنایتیں اور نصرتیں ملے گی ہمارے حقیق حکومت حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ فرمان کے کہ طوفان جب چلتا ہے تو یہ طوفان طوفان نو کی طرف تو نہیں ہے یہ طوفان طوفان کی طرح تو نہیں ہے سلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا جو سیلاب آیا تھا جو پہاڑ کے برابر چل رہا تھا اور, اتنا پانی جو پہاڑ کے اوپر سے گزر رہا تھا ایسا طوفان تو نہیں ہے لیکن جو کی کشتی میں سوال ہوا اللہ نے نجات عطا فرمائی اللہ رومی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں رومی فرماتے ہیں کہ طوفان کے وقت میں حالات کے وقت میں مسائل کے وقت میں ان فکروں کے وقت میں اللہ والوں کی کشتی میں سوال ہو جاؤ اب تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما اہل اللہ سے تعلق جوڑ لو اللہ والوں سے ربط کر لو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہم تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے شیخ الاسلام ابن علیہ نے ایک کتاب لکھی ایک رسالہ ہے تفصیل و آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین صرف اسی آیت کی تفصیل پر ایک مستفیزن رسالہ لیتا اس میں حضرت ایک جگہ ذکر رہے ہیں فرمایا کہ تعالیٰ جب نشانہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا سمندر کا اندھیرا پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پھر جب رات ہوتی ہوگی تو رات کا اندھیرا اندھیروں پر اندھیرا ظلمات پاگوہا اندھیروں پر اندھیرا اور ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے دعا ترقی کیے گئے ایک وظیفہ ترقی کیا گیا لا الہ الا اللہ تو مجھے نجات دے تیری ہے اس کا ذکر ہوا اور اللہ نے نجات کی اگر میرا یونس ان کلمات کو نہ پڑھتا لگتی سب کی وقت نہیں یوم یوم فرمایا اگر وہ ان کلمات کو نہ پڑھتے چاہے وہ میرا نبی ہے میں قیامت تک مجھے کے پیٹ سے نہ نکالتا شیخ الاسلام ابن میں اس کے اوپر لکھ رہے ہیں فرمایا کہ جن کلمات کے ذریعے سے رب کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اے امت محمدیہ وسلام اگر تم بھی ان کلمات کا ذکر کرو گے اللہ مصیبت کے پیٹ سے تمہیں نجات خطر میں اللہ حالات کے پیٹ سے تمہیں نجات کا فرمائیں گے اور اگر زندگی کسی طرح میری آگ کی رہی کہ شریعت کو کھلونا بنایا رسومات بنایا لڑتے رہے آپس میں اختلاف کرتے رہے معافی کی ضرورت کا مسئلہ اپنے دلوں میں نہ رکھا اور اور تفصر رہا تو پھر صورت میں یہ بھی سن لے کہ وہ اللہ ایسا نہیں ہے جو زبردستی ہمارے گلے میں مغفرت کو ڈال دے اور زبردستی ہم پر رحمت کو ڈال دے ایسا نہیں ہوگا حضرت عالم علیہ نبی علیہ السلام مسکر ان کا جنت ہے اللہ کا پیغمبر ہے اور نبی ہے لیکن ایک اتحادی مسئلہ ہو گیا اور جس چیز سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا جس کے نتیجے میں ایسا جس کو جنت کہا گیا اور شخصیت اتنی کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا یعنی جس میں اللہ کا اپنا ہاتھ لگا اور اس کو پیغمبر اور نبی بنایا لیکن اس آدم کی اشتہار کی سطح ہو گئے اور جس کو منع کیا گیا تھا اس کو کھا لیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کپڑے وہی جنت میں اتر گئے اور جنت کے درخت کے پتے چپکانے لگے پتہ کا سپاہیا میں جنا سطر ان کا کھل گیا ان کو اللہ نے پرینا کر دیا مولانا انگریز کا کاندل بھی رحمت اللہ علیہ جس پر اس بات سے شاد فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ بدلا نہیں ہے جو آدم کے کپڑے جنت میں اتار سکتا ہے اے مجرم اور گنہگار اور گناہ کرنے والے تیرا رب راستے میں چلتے ہوئے بھی تیرے کپڑے اتار سکتا ہے اس کو فوج اور ملٹری کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے تو پولیس کی ضرورت نہیں ہے اس کا حکم کافی ہے تیرے لیے کہ وہ تیرے کپڑوں کو اتار دے لیکن کیوں نہیں اتار رہا ہے دعا ہے محمد رسول اللہ کی کہ میری امت کو زلی نہ کرنا میری امت کو دلیل نہ کرنا میری امت کو رسوا نہ کرنا یہ ان دعائیں محمد کے سلسلے میں ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ میرے بھائیوں جو رب بنی اسرائیل کو اور موسا کی قوم کو ان کی بغاوت پر اور نبی کی نافرمانی پر ان کے بستروں کو اور ان کے دسترخانوں کو خون سے بھر سکتا ہے میٹکوں سے بھر سکتا ہے کیڑوں اور چینجری سے بھر سکتا ہے پرانے قریب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا بدم وفار دیا بدم اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا کہ میں نے جب انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا تو میں نے ان کے بستر کو میدکوں سے بھر دیا ان کے دسترخانوں کو میدکوں سے بھر دیا ان کے ان کے بستر کو اور دسترخانوں کو خون سے بھر دیا ان کے کپڑوں کو ہم نے سے جس کو ہم جو کہا کرتے ہیں یا چاچرا کہا کرتے ہیں ہم نے ان کے کپڑوں اور بستروں کو اس سے بھر دیا جس رب نے ان کے بستروں کو ان چیزوں سے بھرا ہے وہ رب مر نہیں گیا وہ رب بیمار نہیں ہو گیا وہ رب ضعیف نہیں ہو گیا وہ خدا کمزور نہیں ہو گیا وہ رب وہ خدا وہ مالک کو پالن ہار آج بھی موجود ہے نماز کو چھوڑ کر سونے والے اللہ تیرے بستر پر بھی یہ چیزیں ڈال سکتا ہے وہ سانس سے بھر سکتا ہے وہ بچو سے بھر سکتا ہے وہ محنت سے بھر سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے تجھے کھانا کھلا رہا ہے تجھے سکون کی نیند دے رہا ہے تجھے اطمینان سے سنا رہا ہے پیچھے دعا ہے محمد رسول اللہ اللہ کے حبیب کی دعاؤں کے سطح میں آج میرا اور آپ کا بچاؤ ہو رہا ہے اور ہماری بچی ہوئی ہے ورنہ زمین ظلم و بربریت سے بھر چکی ہے زمین بغاوت سے بھر چکی ہے زمین نافرمانیوں سے بھر چکی ہے میرے جوانوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھو گے ان کی خلوت کی لائف کو آپ پڑھو گے ان کی موبائل کی خلوت کی دنیا کو اگر آپ دیکھو گے کیونکہ میرے پاس آئے تین جوان آتے رہتے ہیں جس گھر میں اللہ سے بیٹھتا ہوں خدا کی قسم وہ جب اپنے گناہوں کا آ کر احترام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم خلوت میں بیٹھ کر ہم سے یہ جرم اور یہ جرم اور یہ جرم اور جب ہم ان کے جرموں کو سنتے ہیں اس موبائل اس کے نتیجے میں اور ان گروپیوں کے نتیجے میں اور اس کی تصویروں کے نتیجے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں اپنا ایمان کھونا بیٹھا اس کو باپ اپنا اپنا مسلمان سمجھ رہا لیکن یہ کہیں اپنا ایمان ہونا یہ ہوں کی ہماری زندگیاں ہیں یہ ہمارے جوانوں کی زندگیاں ہیں میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا فرموخت بندہ بننے کی ضرورت ہے وفادار اور وفادار بندہ بننے کی ضرورت ہے حضرت مولانا عزیز کا علیہ ہے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ کے اندر زندگی کو غریب بات لکھی ہے کہ فرمایا کاج اخبار آپ نے نام سنا کاج اخبار جو یہود کے بڑے عالم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایمان لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایمان لے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ایمان لے آئے ان کی روایت قتل کی ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اور نیک انسان بڑھتا ہے صالح انسان جب بڑھتا ہے تو اس کے سیکرٹری جو اللہ کی طرف سے متعین ہے جن کو کراوت کاتبین کہا جاتا ہے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا لہو نماتر معلوم ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب ان کو پتا وہ لکھ رہے فرمایا نیک آدمی کی جب موت ہوتی ہے تو وہ فرشتے کو کہتے ہیں جزاک اللہ اللہ تجھے بہترین بدلا دے مبارک ہو تیرا مرنا اور کے اندر جانا تو غم نہ کر تو فکر نہ کر ہمیں تیری زندگی میں مزہ آیا لطف آیا تیری وجہ سے ہمیں نیک مجلسوں میں جانا نصیب ہوا کیونکہ تو نیک تھا اس لیے نیک مجلسوں میں جاتا تھا نمازوں میں جاتا تھا بیانوں میں جاتا تھا اچھی مجلسوں میں جاتا تھا ذکر کی مجلسوں میں جاتا تھا تو تیری وجہ سے ہمیں بھی کیونکہ لکھنا تھا اس لیے ہمیں تیرے ساتھ آنا پڑا تو تیری وجہ سے ہمیں اچھی اچھی مجلسیں نصیب ہوئی مبارک ہو تو بہت مبارک ہو تیرا مرنا مبارک ہو تو غم نہ کر تو فکر نہ کر قیامت کے دن ہم تیری سفارش کریں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم تجھے جنت میں لے جائیں اور جب برا انسان مرتا ہے تو فرشتے سے کہتے ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تیری موت اور تیرا مرنا مبارک کرنا ہو تیری وجہ سے ہمیں گندی مجلسوں تو جاتا تھا گھر کی مجلسوں میں کبھی قیمت کی مجلس کبھی بلائیوں کی مجلس کبھی کسینوں میں اور کبھی سنیما ہالوں کے اندر کبھی سنا میں کبھی شراب کی جگہوں پر چونکہ گندی جگہوں پر جاتا تھا ہم مجبور تھے تیری وجہ سے ہمیں ان گندی جگہوں پر آنا پڑا اللہ تعالیٰ تجھے اللہ کو برباد کرے ہم قیامت کے دن تیری گواہی دیں گے اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جہنم میں پہنچے میرے بھائیوں یہ جو خریدتے ہیں وہ ہماری زندگی کو خوب نوٹ کر رہے ہیں ہمارا ہمارا بولا ہوا ہماری خلوت کو جب تک میں کوئی نہیں ہوتا میں نے روم بند کر دیا کمرہ بند کر دیا اور میں موبائل پر دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے اور تعالیٰ تشاروں کی طرف سے مقرر فرشتے ہماری پوری زندگی کو نوک کرتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلا کام یہ کریں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک زندگی ہے وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو سن سنت پر ہے ہمارا ہر عمل نماز ہو یا نماز کے علاوہ جتنی عبادت اور معمولات ہے وہ تمام کے تمام صاحب شریعت نے کیسے کیا اسی طرح ہمیں کرنا ہے اگر ہم کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے محبت بھی کریں گے مقدر بھی فرمائیں گے دوسرا کام اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے اپنے معاملات کے مسائل بڑے گندے ہیں ہمارے معاملات کتنے گندے ہیں کہ میں نے ابھی میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کا جنتا تھا بھرو دادی سامان وہاں میں نے یہ بات نقل کی میں نے کہا کہ ہمارے پنجاب کے اندر ایک مسلم کو جو رائٹر تھے ان کو کچھ لکھنا تھا گرو کے اوپر سکھوں کے عبادت خانے پر تو وہ وہاں گئے تو ان کے وہاں چینیا ہوتی ہیں اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے کو رکھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے تو کوئی سکھ آیا اور اس نے کہا کیا تلاش کر رہے میرے کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتا تو سکھ کا جواب تھا اس نے کہا بھائی یہی چھوڑ دو تمہاری تمہاری مسجدوں کی طرح نہیں ہے کہ جو چاہے جس چپل اٹھا لے ہمارے وہاں تمہارے سوز محفوظ ہیں آپ انداز لگائیں ہمارے متعلق غیر مسلموں کی کیا سوچ ہے وہ کیا سوچ رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ہماری زندگیاں اس ملک میں رہتے رہتے پوری ہو گئی لیکن ہم قرآن کی تو آیتیں نہیں سمجھا سکے ہم قرآن کی تو آیتیں نہیں سمجھا جا سکے حضرت نے خود آ کے شاید فرمایا کہ تو آیتیں تو بہت دور کی بات ہماری روزمرہ کی جو اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا میننگ نہیں نہیں سمجھا سمجھا سکتے اس اس کا مطلب طرح سکتے کہ ہم اس اذان میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے بخاری شریف کی روایت ہے اسرائیل میں تین آدمی جا رہے تھے اچانک دو کی بارش آتے ان تینوں نے پناہ لے لی گوفا اور گھر کے اندر چلے گئے گھر میں لیکن اللہ کا کرنا ایک بہت بڑی چٹان آ ہاں کر اس گوفا کے سامنے رک گئی نکلنا مشکل ہو گیا صحیح ترین روایت ہے ان تینوں کے بچے نہیں تھا کہ چٹان ہٹا دی ہر ایک نے اپنے عمل کو یاد کیا اور دعا کرنا شروع کیا ایک نے کہا اے اللہ والدین کا خدمت گزار تھا رات بھر دودھ کا پیار لے کر کھڑا رہا صبح تو میرے ماں باپ کو پلا دیا میرا عمل تجھے مقبول ہو تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دے اللہ کرے کہ میرے جوانوں کے دلوں میں ماں باپ کی یہ عظمت پیدا ہو جائے تو آج ماں باپ کی نکلی ہوئی ہے جو بول بولے جا رہے ہیں اور سہارا ہمارے جوانوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی عصمت پیدا کر دے اپنے موسیقی کو موسیقی سمجھو وہ تمہارے موسیقی میں ہے وہ تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے تو پھر آج دوسرے یوں کہا میری جائزاد بہن تھی غریب تھی میں نے اس کو مدد تو کی لیکن شرطرف کی منہ ادا کرنے دے میں جب قریب گیا تو اس نے کہا اس طریقہ اللہ تیرا نام آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اگر میرا عمل تجھے پسند ہو اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے تیسرے نے کہا میں نے مزدور کو مزدوری پر لیا شام شاہی وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا اس کو پارٹنر بنا دیا اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا میں تو جس روایت کو سناتا ہوں تو آج طور پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں وہاں مزدور کو پارٹنر بناتے ہیں یہاں لوگ پارٹنروں کے پیسے نہیں دیتے اس کو پارٹنر بنایا مزدور کو اور اس کا حصہ اپنے اندر لے لیا بہت کچھ نفع ہوا جب وہ لینے آئے سب کچھ دے لیا کہ یہ تمہارے حصے کا مال ہے اب پتھر ہٹ گیا تینوں کا نکلنا آسان ہو گیا اس روایت پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بات فصل فرمائی ہے میں حدیث کا طالب علم ہوں میں نے بہت ساری حدیث کی کتابیں دیکھی ہے لیکن جو جملہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اور کتابوں میں نہیں دیکھا حضرت اس کے اوپر فرماتے ہیں اے لوگوں اس روایت پر غور کرو ان تینوں نے اپنی مصیبت پر اپنی عبادت کو پیش نہیں فرمایا اپنے معاملات کو پیش کیا یہ نہیں کہا میں بہت نماز پڑھتا ہوں ہزارے پتھر کو میں بہت روزے رکھتا ہوں ہزارے میں بہت سرکار دیتا ہوں میں عمروں پر عمرے کر رہا ہوں میں حج پہ حج کر رہا ہوں اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا اپنے معاملات کو پیش کیا میرا معاملہ ماں باپ کے ساتھ صحیح میرا معاملہ صحت کے ساتھ صحیح میرا معاملہ مزدور کے ساتھ صحیح حضرت جی، کرتے ہیں فرماتے ہیں ان تینوں کے معاملات صحیح تھے اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا اے امت مسلمہ اگر تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے تو دوسرا کام ہمیں اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے پہلا کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر اپنی زندگی کو ڈالنا اور دوسرا کام اپنے معاملات کو صحیح کرنا اور تیسرا کام اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا اسی وجہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑو اس کی خوشامدیں کرو اس کے ساتھ رہو بخاری شریف کے کل ہی میرے سبق میں گزری اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت اپنے خلوت کا رکھتے تھے جو خلوت کا وقت اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے رب کے لیے ہوا کرتا تھا حضرت حضرت خانوی رحمت نے اہل علم کو بھی یہ کہا ہے علماء کو کہا ہے پڑھنے پڑھانے والوں کو کہا ہے کہ ہر وقت مخلوق کے ساتھ نہ لگے رہو اس وقت تھوڑا سا ایسا بھی نکالو کہ جس پہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو جس میں تم ہو اور تمہارا اللہ ہو ہر وقت مخلوق کے ساتھ چوبیس گھنٹے گھنٹے کو اس کے ساتھ باتیں اس کے ساتھ باتیں اس کے ساتھ باتیں کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ بھی تو نکالو لانی رنگ دیوی حق پہلے ہی ابھی نظر مصدقی ابھی مختلف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ آج مدینہ شریف کے اندر اصل کے بعد کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا حکیم صاحب نے فرمایا ابھی ابھی اللہ نے اس پر ایک بات اس کا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کا معنی ہوتا ہے آواز سے رونا دراصل آواز سے رونا تو حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا گنہ گار بندہ جب آم کرتا ہے تو اس کی آم پر اللہ کو جتنا پیار آتا ہے سبحان اللہ بولنے والے پر اتنا پیار نہیں آتا مجرم اور گنہ کار جب ہاں کام کرتا ہے اللہ کے سامنے اسی لیے شریف کی روایت یہ گنہ کار اور مجرم کے آنسو اللہ کو بہت پیارے ہیں اس پیارے اتنے پیارے ہیں کہ اس کے آنسو کے ذریعے سے اللہ کے آگ کو بجا سکتا ہے حضرت نانو کی نمبر اللہ مرتبہ حدیث شریف کو سمجھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی مان ہمارے ملک میں نہیں بچتا ہمارے مان نہیں بچتا اور وہ فورین سے آ رہا ہے تو ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں یہ مال یہاں نہیں بنتا ہے پھر ملے گا نہیں پھر بنے گا نہیں پھر اس کا کیا ہوگا اپنے بچے کو بھی کہتے ویسے طریقے سے استعمال کرنا یہ ہمارے وہاں بنتا نہیں ہے ملتا نہیں ہے کوئی بنانے والا بھی بنا نہیں پائے گا تو فورین سے آنے والے مال کی ہمارے وہاں قدر ہوتی ہے ہماروں شریف کو بن جاتے حضرت مثال سے فرمایا جب بندے کے آنسو بندے کی توازو بندے کا رونا بندے کی آرمی اپنی مقصد اور اپنی اپنی اپنی حص و نیاز اور اپنے گناہوں کا اعتبار اور اپنے رب سے تعلق اور اسی کو معبود سمجھنا اور پھر اس کے سامنے رونا جب یہ آنکھوں اوپر جاتے ہیں ہماری آزادی کی زندگی کو کرو جن کی زندگیاں کے پاس میں لیکن توازو اللہ کا در اور رونے کا عالم یہ تھا آپ نے نام سنا ہوگا شہر نقش بندی رحمت اللہ علیہ میں جب ان کی قبر پر گیا اس میں ان کی قبر ہے میں جب ان کی قبر پر گیا مجھے ان کا ایک شہر یاد آیا یاد کیا آیا وہاں لکھا ہوا ہے وہ شہر اور وہ شہر میں گنگناتا رہا جو حضرت نے اپنی حیاتی میں پڑھا تھا اور کب پڑھا تھا اپنی موت سے قبل لکھا تھا اور یوں کہا تھا کہ میرا جنازہ لے کر چلو اور جب قبر میں مجھ کو اتارو تو اتارنے والوں کو چاہیے میری اشعار کے ساتھ مجھ کو اتارو ان اشعار کے ساتھ اس کو اتارنا کون بہاؤ تھی وہ بہاؤ تھی نقش بندی جن کے ہاتھ پر پچیس لاکھ عیسائیوں نے ایمان قبول کیا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے میں اور آپ کسی ایک کو نمازی بنا دیا تو غرور اور تکبر کے آدھا مقام پر اب پہنچ جاتے پچیس لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا مسکنت اور آجیسی اور تبادل کا عالم یہ ہے کہ جو شعر انہوں نے لکھا اور کہا مجھے قبر میں اتارتے ہوئے اس کو پڑھنا مس کی نانم آم کر گوے تو مس کی نانم آم کر گوے تو شی ان ہر فرمایا تیری گلی کا ایک مسکین اور فقیر تیرے در پر آیا ہوا ہے شیخ ان کی جلاسی پر چھاڑیاں ہو گیا تیری لمبر کی پرچھائی ہو گیا گرو اور تفقور سے ہم مبتلا ہو گئے ہیں تو ہم ہمارا نشہ مسکن عالم عام چادر تو ہے تو شیئر لینا ہر زمانے تو ہے تو تب سفر جانی میں زمبی ہے ماں دست سفر جانی میں زمبی ہے ماں آخری برکت تو برتا سو ہے تو فرمایا اے اللہ تیری رحیم کا ہاتھ مجھ غریب کی طرف بڑھا دے میں تیرے ہاتھ پاؤں کو مبارکبادی دیتا ہوں کیا کیا شان پڑ رہے ہیں Yeah. یا قبر میں جاتے ہوئے کیا آسان پڑ رہے میرے بھائیوں اللہ سے تعلق جوڑو دنیا والوں کی بہت خوشامدیں گی دو چار ہزار روپے دیتا ہے رسوا کرتا ہے کرتا کرتا ہے وہ کروڑوں کے باوجود نہیں اس سے تعلق جوڑو اس سے مانگو خلوتوں میں اس کے سامنے بیٹھو اس سے رو اس کے سامنے گر گراؤ وہ رب ایسا ہے جو کہتا ہے تیرے آنسو میرے نزدیک بہت قیمتی ہے نانوں کی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمین کے ہم گنہگاروں کے آنسو جب جاتے ہیں تو مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں اللہ بھی اپنے فرشتوں سے یوں کہتا ہے تیرے فرشتوں ہمارے وہاں سب کچھ ہے تو ہے کبریائی ہے بلندی ہے شان ہے سب اسی کو دیکھ دیتا ہے کہ بریانی اسی کو دیکھ دیتی ہے تکبر اسی کو دیکھ دیتا ہے شان اسی کو دیتا ہے ہے یہ پیشاب پر ہو جائے پریشان ہونے والا کیا کی بریانی اور تکبر ہوا کرتا سب کچھ اسی کو دیکھ دیتا ہے تو وہ اللہ کہتا ہے میرے وہاں تو سب کچھ ہے لیکن توازو نہیں ہے آج نہیں ہے اللہ توازو کیوں کرے گا آج کیوں کرے گا جو معذور ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے غریب ہوتا ہے وہ توازو کرتا ہے اسی کے اندر اللہ سے ہٹائے میرے میرے میرے وہاں سب کچھ ہے ہے لیکن توازو نہیں یہ دوسری دنیا سے آ رہا ہے دوسرے ملک سے یہ آ رہا ہے اس توازو کی قدر کرو اس آجیزی کی قدر کرو اور اس کے کی قدر کرو یہ آنسو اتنے قیمتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجا سکتا تو میرے بھائیوں تیسرا اپنے رب کو بنانا اس سے تعلق جوڑنا اس کے ساتھ اس کے سامنے دل گرانا تھوڑا سا وقت اپنا نکالو اور وقت نکال کر اپنی خلوت میں آپ ہو آپ کا رب ہو میں واسطہ ہو بس ہم کوئی ہو اور اس کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے روئے تو پہلا کام سنت ضروری اور دوسرا کام معاملات کی صحت اور تیسرا کام اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا اسی مناسبت سے میں نے آیات بھی قرآن کی پڑھی یہ ساری باتیں قرآن ہی رہنمائی کر رہا ہے ان نہ قرآن یا ہمیں زندگی آپ کو ہم اور جب قرآن شروع ہوا تو اللہ نے تین جماعتوں کو بیان فرمایا ادارے کا اللہ حکم تک مومنین ہے ان لگی کا کپڑوں سے قابلین ہے امین الناس سے منافقین ہے جب قرآن شروع ہوا اللہ نے یہی کہہ دیا ان تین جماعتوں میں میرے بچوں پہلی جماعت میں سے بننا دوسری اور تیسری جماعت میں سے نہ بننا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کا خدا کرنے کے طریقے مضبوطی سے پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کی طور پہ پتہ کر اللہ علیہ نبی کریم سیاح کا